حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہوئے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لبائی کا عمرت و حج عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو اڑسٹھ